صورت النساء آیت بانوے وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الله وكان عليما حكيما قتل خطا یعنی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس میں معافی اور توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے یہ تو ہوا کفارہ اللہ تعالیٰ کے حضور من اللہ اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کے لیے اور دوسرا کام مقتول کے ورثاء کو خون بہا دیت کا ادا کرنا ہے یہ ان ورثاء کا حق ہے جسے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں مگر کفارہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا